وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے مرحوم کے لیے سب سے بہتر ذکر و اذکار تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے خیر کی بات کریں یعنی اس کے اچھائیوں کا ذکر کریں مرحوم کی جو جس جس کا انتقال ہو چکا ہے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے عیسال ثواب کریں یعنی قرآن شریف کی تلاوتیں کی جائے اور اسی کے ساتھ اس کے سال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے اگر اللہ نے نوازا ہے تو غریبوں کی مدد کریں ضرورت مندوں کی مدد کریں ان کے سال ثواب کے لیے مساجد اور مدرسوں میں امداد کریں ان کے سال ثواب کے لیے اسی طریقے سے جب آپ رات میں گھر آ جائیں تو گھر آنے کے بعد بھی تلاوت قرآن کریں اور ان کی اچھائیوں کا خیر کے ساتھ یعنی جو کام اچھے کیے ان کا ذکر کریں اور بالخصوص مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ ان کو بخش دے اور سب سے بہتر کام ہوتا ہے کہ سب لوگ نمازوں کی پابندی کریں نماز کی پابندی کے ساتھ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اس لیے کہ جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ اصال ثواب کریں ہم ان کے لیے ان کی قبر پر جائیں اور ہم ان کے لیے کچھ صدقہ و خیرات کریں تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں تلاوت قرآن کریں خیر آفیت خیر اور بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں کہ اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچائے ان کی مغفرت فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو یہ ساری چیزیں سبھی کو کرنا چاہیے اور خود بھی توبہ استغفار کریں اور قبر میں چونکہ ہمیں بھی مر جانا ہے ایک دن اور ہمیں بھی قبر میں جانا ہے تو اس سے عبرت بھی حاصل کریں کہ یہ جب ہمارے بیچ سے چلے گئے تو ایک دن ہمیں بھی جانا ہے تو ہم خود بھی اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین